حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور فربا ہو گئے تو آپ وطر پڑتے تھے آخری کے سوا کسی رکعت میں تشہود کے لیے نہ بیٹھتے تھے اور سلام پھیرنے کے بعد بیٹھ کر دو رکعت پڑھتے تھے تو یہ نو رکعت ہو گئیں اے بیٹا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی نول نماز شروع کر لیتے تھے تو اس پر ہمیش کی پسند فرماتے تھے یہ روایت مختصر ہے ہشام دستوائی نے اس روایت میں شعبہ کی مخالفت کی ہے سنن نسائی حدیث نمبر ایک ہزار سات سو انیس